پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و کی اور رات کی جب وہ جانے لگے بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحبان عقل کے لیے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم آت کے ساتھ کیا کیا ہے ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی پھر میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا